صلی علی محمد نبی وعلا آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہے تقریباً سن انیسویں ہجری کا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو روم روانہ کیا کہا کہ وہاں پر جاؤ حالات کا جائزہ لو اور معلوم کرو کہ رومن حکومت میں معاملہ کیسا ہے اگر وہاں پر ہمیں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے تو پریپریشن کے لیے ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی ٹکڑی کو انہوں نے روانہ کیا اور ان سب کا سردار بنایا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحابی ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس کا ٹکڑی کا کمانڈر بنایا اور انہیں روانہ کیا لیکن قدرت کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا رومی بادشاہ کو پتا چل گیا اس نے فوراً اپنے فوجیوں کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں انہیں پکڑو اور گرفتار کر کے لاؤ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں زندہ پکڑ کر لے کر آؤ ایسا ہی ہوا کہ یہ سب کے سب پکڑے گئے جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور رومی بادشاہ کے سامنے ان سب کو پکڑ کر لایا گیا اور سامنے بلایا اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حدافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ینگ ٹیلنٹڈ ہینسم صحابی ہے بڑے جذبات والے بڑے خوبصورت اور اللہ نے بڑی خوبیوں سے انہیں مالا مال کیا تھا یہ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے رومی بادشاہ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے روم کے بادشاہ نے کہا تم جانتے ہو سپائی کرنے کا اور بغاوت کرنے کا انجام صرف موت ہے لہذا تمہاری موت اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے ابھی ایک اشارہ کروں گا تمہیں مار دیا جائے گا لیکن اے عبداللہ ہم نے تمہارے ٹیلنٹ کے بارے میں سنا ہے تمہاری جرت اور بہادری کے بارے میں سنا ہے لہذا موت سے پہلے ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں اور روم کے بادشاہ نے یہ کہا کہ آپشن یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے تمہیں معاف کر دیا جائے تو لو ہم تمہیں یہ موقع دیتے ہیں تمہارا مذہب اسلام چھوڑ دو عیسائیت قبول کر لو کرسچینٹی میں آ جاؤ میرا وعدہ ہے میں تمہیں موت نہیں دوں گا بلکہ آزاد کر دوں گا اور اتنا ہی نہیں آزاد بھی کروں گا میری حکومت میں ایک بڑا عہدہ بھی دوں گا بڑا مقام بھی دوں گا اور اگر تم چاہو تو کسی رومی لڑکی سے تمہاری شادی بھی کروا دوں گا ایک نوجوان کو یہ ٹیمپٹیشنز دیے جا رہے ہیں یہ لالچ دی جا رہی ہے کہ ایک طرف تمہاری موت کھڑی ہے دوسری طرف تمہیں زندگی ملے گی عہدہ ملے گا پاور ملے گا دولت ملے گی لڑکی ملے گی نکاح کرنا نصیب ہوگا بولو ایک ہی سودا ہے ایمان چھوڑ دو عیسائیت قبول کر لو یہ سب ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک ایسے نوجوان تھے جن کے سینے میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور روم کے بادشاہ سے یہ کہا کہ کیا تم مجھے اتنا نادان سمجھتے ہو کہ دنیا کی جاہو جلالی کے لیے میں اپنے ایمان کا سودا کر دو ارے بادشاہ سلامت تم نے تو مجھے یہ پیشکش کی ہے کہ تم روم کی حکومت میں ایک عہدہ دو گے لیکن خدا پاک کی کی قسم اگر تم نے آج میرے سامنے یہ آفر ہوتی کہ میں پوری روم کی حکومت تمہیں دے دوں گا عرب کی حکومت تمہیں دے دوں گا سارے جہاں کا بادشاہ بنا دوں گا پھر بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے موت تو تمہاری لکھی ہوئی تھی جب تمہیں نہیں ماننا ہے تو کوئی بات نہیں ہے حکم دیا گیا انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے انہیں ہینگ کر دیا جائے جلاد آتا ہے ان کے گلے میں رسی ڈالتا ہے انہیں سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے نیچے تختہ رکھ دیا جاتا ہے تختہ ہٹے گا اور یہ ختم ہو جائیں گے بالکل موت کے دہانے پر کڑے ہیں لیکن وہ بادشاہ جانتا تھا عبداللہ بڑے قیمتی نوجوان ہے یہ اگر میرے بہکاوے میں آ گئے یہ اگر میری باتوں میں آ گئے تو مجھے اپنے فوج میں ایک ایسا ٹیلنٹڈ نوجوان مل جائے گا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا بادشاہ نے اور للچانا چاہا ادھر سولی پر کھڑے ہوئے ہیں تختہ ہٹانے کی دیر ہے بادشاہ نے تیر اندازوں کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے چاروں طرف تیر برساؤ انہیں ڈراؤ تیر پھینکو ان کی طرف لیکن ان کے بدن کو نہ لگے ان کے چاروں طرف تیر برسائے جائے موت کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے ہر تیر کو آتا ہوا دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمان کا سودا کر لے تیر انداز آ گئے تیر چلانا شروع کر دیا چاروں طرف تیر برسا رہے ہیں انہوں نے آنکھیں ہی بند کر لی اور انتظار کر رہے ہیں اپنی موت کا جب بادشاہ نے دیکھا کہ ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اشارہ کیا ہاتھ پر تیر مارو پیروں پر تیر مارو ایک تیر آتا ہے سن سناتا ہوا ان کے ہاتھ میں آ کر گھستا ہے ایک زخم لگتا ہے ان کی چیخ نکل جاتی ہے آنکھوں سے آنسو درد کی وجہ سے نکلنے لگتے ہیں بادشاہ نے کہا پیر پر تیر چلاؤ دوسرا تیر پیر پر لگتا ہے پھر پھر ان کے آنسو نکلنے لگتے ہیں ان کی چیخ نکلتی ہے بادشاہ سمجھتا ہے یہ ڈر رہے ہیں ان کی چیخ نکل رہی ہے ان کے آنسو بہ رہے ہیں وہ خوش ہونے لگتا ہے وہ سوچتا ہے ابھی اور ڈراؤں گا اور دھمکاؤں گا شاید یہ میری بات کو مان لے گا بادشاہ فوراً حکم دیتا ہے تیر چلانا بند کرو پھانسی کے تختے سے انہیں ہٹا دو انہیں میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو پھر اتار دیا جاتا ہے پھانسی سے پھر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اب بادشاہ حکم دیتا ہے ایک دیگ لائی جائے جس کے اندر پانی کو ڈالا جائے پانی کو بوائل کیا جائے اور پانی کو بالکل گرم کر دیا جائے دیگ لائی گئی پانی کو ڈالا گیا آگ کو روشن کیا گیا پانی کو گرم کیا گیا پانی سے بلبلے نکلنے لگے پانی بوائل ہونے لگا اندر ببل آنے لگے انگارے کی طرح یہ پانی ہو گیا حضرت عبداللہ بن حضافہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں سوچ رہے اب کیا ایکشن لے گا کیا کرے گا اتنے میں تو اس کمبخت بادشاہ نے حضرت عبداللہ کے ایک ساتھی کو پکڑوایا اور کہا کہ انہیں پانی میں ڈال دو انہیں پکڑ کر پانی میں ڈالا گیا وہ صحابی ایک دم سے جل گئے اور پوری چمڑی ختم ہو گئی وہ جو حضرت عبداللہ بن حضافہ کے ساتھی تھے پانی میں گئے جل گئے چمڑی ذرا دیر میں جل گئی ہڈیاں بچ گئی اور اس وقت بادشاہ نے یہ کہا کہ عبداللہ اب تمہاری باری ہے تم نے موت کو دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کس طرح یہ ختم ہو گئے اب تمہیں جانا ہے جب یہ جملہ کہا اور حضرت عبداللہ بن حضافہ کو پانی میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عبداللہ بن بن رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگے رونا بادشاہ دیکھتا پھر اس کا ارادہ بدل جاتا کہنے لگا یہ تو رو پڑے ہیں یہ ڈر گئے ہیں یہ گھبرا گئے ہیں انہیں پتا چل گیا موت کتنی خطرناک چیز ہے اس لیے کہ جب آدمی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے وہ تڑپ اٹھتا ہے وہ سمجھ گیا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں کہا کہ نہیں انہیں پانی میں بھی نہیں ڈالنا ہے انہیں جیل میں ڈال دو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو یہ اب میرے پاس آئیں گے اور خود کہیں گے کہ اب مجھے موت گوارا نہیں ہے انہیں کونے میں ڈال دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب اطمینان ہوا اس نے پھر بلایا اور کہا کہ اب تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں موت کا اندازہ ہو گیا موت کی سختی کا اندازہ ہو گیا بولو اب کیا کہتے ہو کیا اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں آنے کے لیے تیار ہو حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا ایک شیر کی طرح چیخ پڑے اور کہنے لگے کہ ارے نادان بادشاہ کیا میرے رونے کو دیکھ کر تم یہ سمجھ گئے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں مجھے موت سے ڈر لگتا ہے ارے میں اس لیے نہیں رو رہا تھا میں رو تو اس لیے رہا تھا کہ موت میرے سامنے تھی میرا دل مجھے کہتا تھا ابھی تجھے اٹھایا جائے گا پانی میں ڈالا جائے گا تو جل جائے گا تو مر جائے گا تیری جان ختم ہو جائے گی میں دل میں سوچنے لگا اللہ ایک جان ہے جو تیرے دربار میں دے دوں گا کاش کے میرے پاس جتنے بدن کے بال ہے اتنی جانیں ہوتی ہر جان جان کو تیرے نام پر قربان کر دیتا یہ سن کر تو وہ بادشاہ حیران ہو گیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اب مان جائے گا بادشاہ سمجھ گیا کہ اسے اس طریقے سے مارنے میں مزہ نہیں ہے جب یہ یقین کر چکا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو اب میں انہیں تڑپاؤں گا تڑپا تڑپا کر ماروں گا اتنی سخت موت دوں گا کہ یہ بھی یاد رکھے گا بادشاہ نے کہا اسے پانی میں بھی نہیں ڈالنا ہے جاؤ اسے جیل میں ڈال دو کھانا بند کر دو پینا بند کر دو بالکل کھانا پینا بند کر دو یہ تڑپ تڑپ کر ہنگر اور بھوک کی وجہ سے اندر ختم ہو جائے گا انہیں کمرے میں ڈال دیا گیا کھانا نہیں پینا نہیں نڈھال پڑے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے بالکل زبان پیاس کی وجہ سے خشک ہے بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے جب اس طریقے سے جب بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اب یہ بھوک اور پیاس میں بالکل ختم ہو چکے ہیں بادشاہ نے ایک رومی دوشیزہ کو بلایا ایک روم کی خوبصورت لڑکی کو بلایا اور حکم دیا کہ سور کا گوشت لے لے شراب پینے کے لیے لے لے اور تو خود اس کمرے کے اندر چلی جا اسے گوشت بھی کھلانا اسے شراب بھی پلانا اور اپنا بدن بھی اسے سپرد کر دینا تاکہ میں یہ یہ چاہتا ہوں کہ ایسے گندے گندے گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے ایمان والی آوازی ختم ہو جائے چنانچہ حکم کے مطابق وہ رومی لڑکی اپنے آدھے کپڑوں کے ساتھ میں سور کا گوشت لے کر شراب کو لے کر اس کمرے کے اندر چلی گئی کہ جہاں پر حضرت عبداللہ بن حدافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے ہیں دروازے کو لاک کر دیا گیا یہ اندر موجود ہے اور اندر جانے کے بعد اس رومی دوشیزہ نے انہیں بہکانے کی کوشش کی کھلانے کی کوشش کی پلانے کی کوشش کی اپنے آپ کو سپرد کرنے کی کوشش کی ارباب سیر نے لکھا ہے تین دن دن اور تین رات تک وہ اندر رہے جب تین دن کے بعد اس نے دروازہ کھولا وہ چلا کر باہر آئی اور کہنے لگے انہو لحجر او لحدید پتا نہیں یہ کیسا انسان ہے پتھر کا بنا ہوا ہے لوہے کا بنا ہوا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور اس لڑکی نے بادشاہ کو جا کر یہ کہا کہ میں ہار گئی نہیں کھایا یہ نہیں پیا اس نے اس نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا لیکن بادشاہ سلامت ایک بات ضرور کہوں گی یہ کون ہے کیا ہے کیسا ہے میں نہیں جانتی لیکن جو بھی ہے یہ بڑا پکا انسان ہے اس کا ایمان بہت مضبوط ہے یہ کون سے مذہب کو مانتا ہے میں یہ بھی نہیں جانتی لیکن اتنا ضرور کہتی ہوں کہ جس پر یہ ایمان لا چکا ہے آج میں اس کے ہاتھ پر پر ایمان قبول کرتی ہوں وہ کہنے لگی کہ مجھے مارنا ہو تو مار دو میں تو گئی تھی شکار کرنے کے لیے لیکن میں تو خود شکار ہو کر واپس آ گئی بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے تو ایسا تہلکا مچا دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ میری بات مانے میری اپنی ایک دوشیزہ اور باندھی اس کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئی بادشاہ نے سوچ لیا اس کو ستانا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا میرے اوپر قہر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ستانے میں میں مصیبت میں پڑ جاؤں بادشاہ نے ارادہ کر لیا اب میں انہیں اور نہیں چھیڑوں گا اور نہیں ستاؤں گا لیکن آزاد کرے بھی تو کس طرح کرے آزاد کرتا ہے تو اپنے لوگوں میں بدنام ہوتا ہے بادشاہ نے ایک طریقہ سوچ لیا اس نے عبداللہ بن اضافہ کو پھر بلایا چل نہیں سک رہے ہیں نڈھال ہو چکے ہیں اور اس نے بادشاہ نے یہ کہا کہ عبداللہ ایک اور شرط تمہارے سامنے پیش کرتا ہو تمہیں میرے مذہب کو نہیں ماننا ہے مت مانو تمہیں میری بات نہیں سننی ہے مت سنو لیکن ایک میری شرط کو پوری کر دو اگر تم تیار ہو جاؤ کہ سب کے سامنے تم میری پیشانی پر آ کر بوسا دے دو میرا رسپیکٹ کر لو میں تمہیں آزاد چھوڑ دو کروں گا عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں میری بھی ایک شرط ہے پیشانی پر بوسا دوں گا تمہارا رسپیکٹ کروں گا لیکن میری شرط یہ ہے میرے ساتھ جتنے میرے مسلمان بھائی قید ہیں انہیں بھی آزاد کرنا پڑے گا بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے آگے بڑھتے ہیں اس بادشاہ کی پیشانی پر بوسا دیتے ہیں بادشاہ خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ بس مجھے سب کچھ مل گیا جاؤ میں نے تمہیں بھی آزاد کر دیا تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا اور اس طرح حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ روم سے آزاد کیے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ واپس آئے جب مدینے میں پہنچے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا یہ واقعہ سننا تھا سارے لوگ رو رہے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ اے عبداللہ آج پوری امت پر فرض ہو گیا ہے کہ تمہاری اس بہادری پر ہر ایمان والا تمہاری پیشانی پر بوسا دے اور سب سے پہلے میں تمہاری پیشانی پر بوسا دیتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر انہوں نے بوسا دے دیا یہ میرے بھائیو تاریخ کے جروکھوں میں ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کی جوانی کیسی جوانی تھی اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اگر ہم اسلام کی تاریخ کو سٹڈی کریں تو ایک نہیں ایسے انیک واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے پاس جو جوانی تھی جوانی کا جوش تھا جو جوانی کا جذبہ تھا انہوں نے اپنی جوانی کو کتنے اچھے انداز میں اللہ اور نبی کے نام پر قربان کر دیا میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ایک صحابے کے آج ہم ہماری جوانی کے بارے میں سوچے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جوانی کے جذبے میں ہمیں بڑھاپے کا خیال نہیں آتا ہے لیکن یہ جوانی جو ہمارے یہ یوتھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری زندگی کا کریم ہے یہ وہ جوانی جوانی ہے جس میں ہمارے پاس جوش ہے جذبہ ہے طاقت ہے ہمت ہے بہادری ہے شجاعت ہے ہم اس جوانی کو اگر صحیح راستے میں ڈالے اگر اللہ کی مان کر چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدلہم اللہ فی دل یوم اللہ دلو کہ کل قیامت کے میدان میں جب لوگ سائے کو ترس رہے ہوں گے سات قسم کے لوگ سائے میں ہوں گے ان میں ایک ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا اسی لیے ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی دعا کر رہے اور رو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ ایک نوجوان صحابی دعا کر رہا ہے اس کی دعا نے تو آج فرشتوں کو بھی رولا دیا ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جوان لڑکا جوان بچی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ فرشتوں پر فخر کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے یہ میری بندی ہے میں نے اسے ہمت طاقت جوانی سب کچھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں مجھے اپنا پر پروردگار سمجھتے ہیں فرشتو تم گوا رہنا ان کے اس عمل کی وجہ سے میں نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اس لیے میرے نوجوانوں سے میں کہوں گا یہ جوانی بہت قیمتی ہے اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی من ودع فی کہ جو جوانی میں اپنی شہوت پر کنٹرول کر لے اپنی گندی اور غلط ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول کر لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجب لہو سنتین وسبعین سبعین صدیقہ اللہ تعالی اسے انعام کے طور پر سیونٹی ٹو صدیقین کا ثواب نصیب فرمائیں گے اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جوانی کی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے اللہ اسے دیدار نصیب فرمائیں گے اور دن میں دو مرتبہ خود بات چیت کریں گے اتنا بڑا انعام ہے جب ایک نوجوان اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے آج بیچارہ ہمارا نوجوان ذرا جوانی کے جذبے جذبے میں آ گیا بس ادھر آنکھ لڑی ادھر آنکھ لڑی سمجھتا یہ میری محبت ہے محبت اسے نہیں کہتے یہ نفسانیت ہے یہ خواہشات ہے یہ شہوت ہے محبت تو شریعت اسے کہتی ہے کہ تم لیگلی طور پر کسی لڑکی سے نکاح کرو تمہاری نکاح میں آ جائے تمہاری بیوی بن جائے اس کے بعد اس سے محبت کرو اس محبت پر تمہیں یہ ثواب ہے ہسو کے بیوی کو دیکھ کر تو اللہ صدقے کا ثواب دے گا لکمہ منہ میں ڈالو گے تب بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا لیکن آج کل کی جو ہماری نوجوانوں کی محبت کبھی ادھر منہ ڈالا کبھی ادھر منہ ڈالا اسے محبت نہیں کہتے یہ نفسانی خواہشات ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اگر وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں نہیں کرے گا اور جو خصوصی طور پر ہمارے ٹینیجرز ہے جو بالکل ان کی ابتدائی جوانی کی زندگی ہے اس وقت اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لوگے تو بچ جاؤ گے وہ کہا جاتا ہے نا nip the evil in the bud کہ جو برائی ہے اس کو شروع میں میں ہی ختم کر دو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ادھر پھسلا ادھر پھسلا ایک بار پھسل گیا ایسا پھر دھس جائے گا پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا لہذا میرے نوجوانوں ہم سوچے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا ان شبابی ما ابلا کہ میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی تو ففٹین سکسٹین سیونٹین ایئرز سے لے کر ٹوینٹی فائیو تھرٹی ایئرز کی جو تیری عمر تھی جس میں پیک جوانی میں تھا طاقت تھی تو سب کچھ تیرے پاس تھا یہ وقت نے کہاں گزارا طور پر اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائیں گے اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان مرد جو نوجوان لڑکا تیار ہوتا ہے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے خوبصورتی اختیار کرتا ہے تاکہ کوئی غیر محرم مجھے محبت کی نظر سے دیکھے جو نوجوان خوبصورتی اختیار کرتا ہے کہ غیر محرم لڑکی مجھے محبت کی نظر سے دیکھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے کو اللہ کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے اور جو لڑکی اس لیے تیار ہوتی ہے کہ غیر محرم محبت کی نظر سے مجھے دیکھے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس لڑکی پر اللہ کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنے بڑے گناہ کی طرف انسان بڑھ جاتا ہے اور پھر آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں آج نیٹ پر موجود ہے کوئی بیبو میں پھنس گیا کوئی ٹویٹر میں پھنس گیا کوئی ایم ایس این میں چیٹ کر کے بیٹھ گیا اور آج سب سے بڑی مصیبت تو یہ فیس بک لے کر آئی ہے ٹو فور سے جب یہ فیس بک شروع ہوئی ہے لاسٹ ایئر جولائی کی رپورٹ یہ ہے کہ آج فیس بک پر فائیو ہنڈریڈ ملین ممبرز موجود ہے پانچ سو ملین ممبرز اور یہی ہمارے نوجوان ہیں اور آج اتنا ایزی کر دیا گیا ہے اگر ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر فیس بک پر سائن کرنا ہے جسٹ اس کو ایک ای میل آئی ڈی کی ضرورت ہے ایک جھوٹی ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہے اور ایسا ہو رہا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ سال نو سال دس سال کا بچہ بھی اسے بھی فیس بک کا چسکا لگا ہوا ہے جھوٹی برتھ ڈیٹ ڈالتا ہے ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ اور گز گیا فیس بک کی دنیا پر ادھر ذرا اپنا پروفائل کا پیج بنا لیا اور اس کے بعد میں اتنی کمیونٹیز فیس بک کے اندر موجود ہے ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہیں اسکول کا اس کا نیٹورک ہے کہیں اس کے پروفیشن جہاں پر ہے اس کے بزنس کا نیٹورک لگا ہوا ہے کہیں پر بینگو سے اس کا نیٹورک جوائن ہو رہا ہے کہیں کچھ اور جوائن ہو رہا ہے ایک نئی دنیا میں وہ فیس بک میں چلا جاتا ہے نوجوان اور پھر ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں میں کس طرح اپنے آپ کو ڈسٹروئی کر رہا ہوں اپنے ایمان کو ڈسٹروئی کر رہا ہوں اور کس طریقے سے میں اندر ہی اندر گھس کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہوں یس میں یہ نہیں کہتا کہ فیس بک کے صرف ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ہے تھوڑے بہت اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے چونکہ یہ ایک پبلک اپلیکیشن ہے ایک پروفیشنل آدمی فیس بک پر دوسرے پروفیشنل سے کچھ مشورہ لے سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو اگر کچھ سوال ہے کچھ کیوری ہے وہ اپنی فیس بک کے اکاؤنٹ سے دوسرے اسٹوڈنٹ سے کچھ مشورہ لے سکتا ہے کچھ لوگوں سے رائے اور اوپینین لے سکتا ہے ایک آدمی فیس بک پر ہے کوئی پرانا دوست دوست اس کا بچھڑ گیا ہے تو اس دوست کی ملاقات اس کی فیس بک پر ہونے کے چانسز ہے اپنے دوست سے وہ ملاقات کر سکتا ہے یس ہم چاہے تو اسی فیس بک پر دینی کام بھی کر سکتے ہیں ہر ایک کے پروفائل میں اس کا اپنا ایک فین پیج ہوتا ہے اس کے لیے وہاں پر پولنگ کرنے کی اجازت ہے کوئی نشید اندر ڈال دی اپنے پیج پر وہیں پر کوئی بیان رکھ دیا کوئی دین کی دعوت دے دی یہ سب ایڈوانٹیجز ہے اور کتنے ایسے نوجوان ہے جو فیس بک کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کو اچھائی کی طرف بھی پہنچا رہے ہیں لیکن میرے نوجوانوں دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا کہ وہ کتنے پرسنٹیج ہے کتنے ایسے پرسنٹیج ہے کہ جن کا جذبہ یہ ہو کہ میں فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بناؤں گا میرا اپنا ایک فین پیج ہوگا میرا اپنا ایک بلاگ ہوگا جس میں میں دین کی دعوت دوں گا ایک آیت پیش کروں گا ایک حدیث لوگوں کو بتلاؤں گا اور لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاؤں گا اگر یہ جذبہ ہے کچھ نوجوانوں میں لیکن یہ پرسنٹیج بہت کم ہے آج سب سے بڑا فیس بک سے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ایسے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں فیس بک کے ہمارے نوجوان کہ نہ نہ پڑھائی میں دل دل لگ لگ رہا رہا ہے ہے بکس کے اندر بیچارے ماں باپ سمجھتے ہیں میری بیٹی تو کورس وقت کر رہی ہے میرا بیٹا تو سٹڈی کر رہا ہے لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ ایک طرف تو اپنا ایک پیج اس نے اپنے کورس وقت کا کھول رکھا ہے وہیں پر دوسرا پیج اس کا فیس بک کا بھی پڑا ہوا ہے اور اس میں وہ چیٹنگ بھی کر رہے ہیں بات چیت بھی کر رہے ہیں اور نہ جانے اندر ہی اندر گھستے ہیں اور ایسے ایڈکٹ جاتے ہیں کہ نہ ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہے جہاں وقت ملا صوفا پر بیٹھ گئے اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ گئے اور فیس بک پر بات چیت کرنا اور اپلوڈ کرنا یہی سارے کام ہو رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیو ایڈوانٹیج کے مقابلے میں آپ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیے کتنے کام کرنے والے بڑے لوگ ہیں نوکری پر بزنس پر موجود ہے وہاں پر بھی فیس بک کا پیج کھولے بیٹھے ہیں اور وہیں پر ایسے ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں دوسرے دوسرے کام کاج کا انہیں ہوش نہیں ہے اور ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی بلا یہ ہے آپ دیکھیے فیس بک پر تھوڑی تھوڑی دیر سے جا کر اپنے سٹیٹس چینج کر رہا ہے now I'm going to the toilet Now I'm coming out of the toilet. Now I'm going to sleep. چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے سٹیٹس میں چینج کر رہا ہے اور اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ ہمارے موبائل سے ہم نے ایک فوٹو لیا سیدھا اپلوڈ کر دیا فیس بک پر اور پتا نہیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے فوٹوز اپلوڈ کرنے کا کیسا شوق ہے باتھ روم میں گیا اس کا بھی فوٹو باتھ روم سے باہر نکلا اس کا بھی فوٹو نئے کپڑے پہنے اس کا بھی فوٹو نیا ڈریس پہنا اس کا بھی فوٹو ہماری بچیوں کا یہ حال ہے نیا ڈریس پہن لیا فوٹو بیوٹی پارلر سے واپس آئے ایک اور فوٹو اور پھر سارے فوٹوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کو بتایا جا رہا ہے یہ میرے فوٹوز ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرے فرینڈز ہے اور سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کل وہی مصیبت آتی ہے کہ یہ جتنے فوٹوز اپلوڈ کیے ہیں سائبر بلنگ کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے اس کے فوٹو کو لے کر دوسری جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے پھر رونے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا گیا مجھے زلیل کیا گیا لیکن غلطی تو ہم نے کی ہے کیا ضرورت ہے اپنے فوٹوز اپلوڈ کر کے ساری دنیا کو بتانے کے لیے اور ہو کیا رہا ہے کہ شروع ہوتا ہے دو فرینڈ سے یہ فرینڈ دوسرا فرینڈ یہ کہتا ہے میرا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے تو بھی اکاؤنٹ بنا لے ہم دونوں چیٹ کریں گے دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے دونوں اکاؤنٹ بنایا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کی نظر پڑتی ہے کہ میرے فرینڈ کی فرینڈز لسٹ تو اتنی بڑی ہے اس میں اس کے کزن بردرز بھی ہے اس کی کزن سسٹر بھی ہے چلو ایک اور سے ملتے ہیں وہ ادھر گیا اس کے اندر گیا تو اس کے پروفائل میں اسے اس کے فرینڈز ملے اس اس کے کے پروفائل میں فرینڈز ملے ایک ایسا ڈیپ سمندر ہے کہ جو اس کے اندر گیا وہ اس کے اندر گھستا گیا گھستا گیا گھستا گیا اپنا بھی نقصان کیا ٹائم کو بھی ویسٹ کیا اور نہ جانے کتنے خرافات میں مبتلا ہوا آج کتنے ایسے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں کہ فیس بک سے اپنی دوستی کو شروع کیا لوگوں نے اسی فیس بک پر اتنا بلی کرنا اس نوجوان کو شروع کیا ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور آخر میں اس نے سوسائیڈ کر لیا آج یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ سوال نہیں ہے آج لوگ سوال پوچھتے ہیں مول صاحب just tell me to go on Facebook is حلال اور حرام بس یہی سوال از اٹ حلال اور از اٹ حرام میں اکثر جواب دیتا ہوں you can drink alcohol in a glass and also drink water in a glass it depends on you what you are drinking اسی طریقے سے معاملہ ہے ایک چھری میرے پاس ہے چاقو میرے پاس ہے اس چاقو سے میں اپنے بریڈ کے اوپر بٹر بھی سپریڈ کروں گا بریڈ پر جیم بھی سپریڈ کروں گا فروٹس بھی کاٹوں گا لیکن اسی چاقو سے مرڈر بھی تو ہو سکتا ہے بس یہی معاملہ ہے کہ ایڈوانٹیجز تھوڑے سے دیکھ کر ذرا ان ڈس ایڈوانٹیجز پر بھی غور کرو اور شریعت کا رول ہے کہ اگر تمہیں کہیں ایڈوانٹیجز نظر آئے ڈس ایڈوانٹیجز بھی نظر آئے اور ڈس ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز کے مقابلے میں زیادہ ہو تو ریفرین کرو اس سے بچو ورنہ یہ چیز تمہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی اور ریممبر یہی فیس بک یہی چیٹنگ یہی فرینڈشپ کل اتنا آگے لے کر جاتی ہے کہ ہمیں خیال نہیں آتا یہ کہاں کی شریعت ہے ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی دونوں آپس میں چیٹ کر رہے اور یہ کہے کہ no we are just chatting there is nothing in heart we are noble we are just chatting ارے یہ چیٹنگ ہی تو ملاقات کی طرف لے کر جاتی ہے اور مفسرین کرام نے بڑی اچھی بات لکھی مجھے تو بہت پسند آئی قرآن کریم میں لکھا ہے کہ سارے نبیوں میں سے ایک ہی نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو کہا تھا مجھے تجھے دیکھنا ہے اور وہ کون تھے حضرت مسا علیہ السلام رب قرآن کہتا ہے کہ ایک ہی نبی تھے جنہوں نے اللہ کو ڈائریکٹ ڈیمانڈ کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہو سوال یہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش آئے ایک ہی نبی ڈیمانڈ کر رہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہو حکمت کیا ہے حکمت یہی لکھی ہے کہ موسا نے دیکھنے کا ارادہ اس لیے کیا کیونکہ حضرت موس موسیٰ اللہ سے بے تکلف بات چیت کیا کرتے تھے وہ کلیم اللہ تھے بے تکلف بات چیت کرتے تھے مرتبہ چیٹ کرتے کرتے وہ شوق پیدا ہوگا کہ جس سے میں اتنے دنوں سے چیٹ کر رہا ہوں ذرا ایک بار تو اس کے درشن کر لو ایک بار تو اس کی زیارت کر لو اور پھر زیارت کے نتیجے میں جو جو مصیبت آتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی دوستی نہیں جو فیس بک کے ذریعے سے بنیاد رکھے یہ کوئی ریلیشن نہیں جس کی بنیاد فیس بک پر ہو ریلیشن کا تعلق جذبات سے ہے انسان کے بدن سے ہے انسان کے دل سے ہے ایسے ریلیشن زیادہ دن رہتے نہیں ہے وہ سمندر کی موجوں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں لہذا میں اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ہمارے بچوں سے سے بھی اور بچیوں سے بھی کہ ہم اس دھوکے میں نہ آئے اس فیس بک کے عنوان سے ہمارا سب کچھ برباد ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر سے دین ختم ہو رہا ہے اور یہ ساری برائیوں کی طرف ہمارے قدم آگے بڑھتے ہیں جوانی کا ہر قدم بہت ہی نازک ہوتا ہے ایک قدم پھسل گیا پوری جوانی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اور جب جوانی بگڑتی ہے آخری عمر تک انسان پچھتاتا رہتا ہے اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے کوئی بھی سوشل نیٹ بک ہو چاہے نیٹ ورک ہو چاہے وہ فیس بک ہو یا ٹویٹر وغیرہ ہو ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے کتنے ایسے ویب سائٹس کتنے ایسے بلاگز موجود ہیں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے اچھے اچھے ہمارے اوتھینٹک علماء کے مضامین اور مٹیریلز وہاں پر موجود ہیں ہم اس سے فائدہ کرنے کی کوشش کرے اور کوشش اس بات کی کرے ہمارے پاس وہ جوانی ہو جو جوانی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی ہماری زندگی ویسے گزرے جیسے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گزاری محبت ہو تو اللہ کے لیے عداوت ہو تو اللہ کے لیے دینا ہو تو اللہ کے لیے لینا ہو تو اللہ کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ وعاتا للہ اللہ فقد استکمل الایمان جس نے محبت اللہ کے لیے کی دشمنی اللہ کے لئے کی دیا بھی اللہ کے لیے لیا بھی اللہ کے لیے اس کا ایمان کامل ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور وقت کے خرافات سے اور ان تمام ایسی چیزوں سے کہ جو ہمیں بھٹکا دے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخران الحمدللہ رب العالمین